وکی نے بیان کیا ان سے شعبہ نے ان سے سعید بن ابی بردہ نے ان سے ان کے باپ نے اور ان سے ان کے دادا ابو موسا اشاری رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ اور ابو موسا رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ ہدایت فرمائی تھی کہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا انہیں سختیوں میں مبتلا نہ کرنا ان کو خوش رکھنا نفرت نہ دلانا اور تم دونوں آپس میں اتفاق رکھنا اختلاف نہ پیدا کرنا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار اڑتیس